پہلی مرتبہ فلم گل بکاولی کے لیے گانا گیا حالانکہ فلموں کے لیے بہت کم گانے گائے ہیں لیکن جتنے بھی گانے گائے ہیں وہ سب مقبول ہوئے ہیں سوریا ملتانکر عام طور پر کلاسیکل گانے بڑی عمدگی سے گاتی ہیں کافیاں اور غزلیں خصوصاً اچھی گاتی ہیں ایس ایم سلیم سوریا ملتانکر سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سریا ملتانی کا صاحبہ فلموں کے لیے آپ نے جتنے بھی گانے گائے ہیں وہ کافی مقبول ہوئے شکریہ جی اگرچہ ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہم ملتان میں رہتے ہیں اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یا تو آپ کراچی میں رہیں یا لاہور میں تبھی آپ کو چانس مل سکتے ہیں زیادہ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں یا مصروفیات ایسی ہیں کہ ہم ملتان سے باہر نہیں جا سکتے بہت خوب سریا ملتانی کر صاحب سب سے پہلے آپ نے کب اور کہاں گانا گایا تھا وہ جی یوں جب میں تیرہ سال کی تھی نا جب میں نے گانا سیکھ لیا تھا تین سال میں تو میرے استاد جی مجھے یہاں کراچی میں لائے تھے آپ کے استاد ان کا نام تھا جی غلام نبی خان تو جی ان کے خیال میں ایک ہی آدمی تھے پاکستان میں خان صاحب بندو خان مرحوم مرحوم جی ہاں تو بس وہ انہی کے پاس مجھے لائے تھے یہاں کراچی میں تو ان کو گانا سنایا تھا وہ بڑے خوش ہوئے تو وہ انہوں نے بڑا پسند کیا مجھے کہنے لگے میرے استاد جی سے کہ بھئی آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑی اس کے گلے میں تو بس وہ مجھے خود یہاں لائے پام گرو ہوٹل میں تو پہلی دفعہ میں آدمیوں کے اتنے آدمیوں کے سامنے گائی بس وہ پہلا اتفاق تھے وہاں کتنے آدمی ہوں گے اس وقت بس کوئی دو تین سو تو ہوں گے پورا حال بھرا ہوا تھا آپ نروس ہوئی تھی کچھ نہیں جی شروع سے میرے استاد جی میں ایسا کیا تھا کہ جب میں تعلیم دیتی تھی ان گھر میں تو چار پانچ دس آدمی روزانہ صبح شام بیٹھے رہتے تھے ہمارے پاس تو وہ بس وہ ہجک جو میری تھی دور ہوتی گئی بس وہ مجھے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوا آپ نے کون سے گانے گایا تھا وہاں جی میں نے کلاسیکل گایا تھا پہلے میں اچھا،, اچھا جی ہاں میں خیال تھا وہ گیا تھا پھر اس کے بعد ایک اور خیال تھا ملتانی کا وہ گایا کلاسیکل اس وقت اس وقت کوئی غزلیں وزلیں مجھے نہیں آتی تھی سوائے کلاسیکل کے تو لوگوں نے پسند کیا آپ کو ہاں جی بڑا پسند کیا کچھ لوگوں نے بڑا مجھے پیار کیا بھی چھوٹی سمجھ کے بھائی اتنی عمر میں اتنا گانا آتا ہے بڑے لوگ خوش ہوئے آپ اسٹیج پہ گانے زیادہ پسند کرتی ہیں یا ریڈیو میں یا فلم میں بس جی اب تو سب جگہ پہ گانا پڑتا ہے اسٹیج پہ گائیں تو تب بھی کوئی وہ جھجک محسوس نہیں ہوتی ریڈیو میں گائے تو تب بھی کچھ نہیں فلم میں گائے تو تب بھی کچھ نہیں جس زمانے میں آپ نے گانا شروع کیا تھا استاد نے کچھ نصیحتیں آپ کو کی ہوں گی تو سب سے اچھی نصیحت کون سی تھی جو آج تک آپ کو یاد ہو بس جو جی، انہوں نے یہی کیا تھا کہ کسی کو برا نہ سمجھو اور اپنے گانوں کو گانے کو یہ نہ سمجھو کہ بس اب مجھے پوری طرح آ گیا ہے میں بہت اچھی گاتی ہوں یا سب سے اچھی گاتی ہوں بس یہی سمجھو کہ بھئی میں کچھ نہیں گاتی ابھی اور مجھے سیکھنا ہے ابھی اور مجھے ریاض کرنا ہے بس یہی کچھ کہتے تھے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ ابھی مجھے اور گانا ہے ہاں بس یہی کہا نا تو ابھی آپ نے جو گانے سنایا ہے نا اس کے علاوہ آپ کو اور سنانا چاہیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک گانا اور سنائیے اچھا جی داغ کا ایک شیر آپ کو میں سنا دیتی ہوں سنائیے میرے قابو میں نہ پہروں دل نا آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد دایا میرے قابو میں نہ پہروں دل نشا دایا میرے قابو میں نہ دیکھیے میرے خیال ہے کو شکایت رہے گی اگر ایک شیر اور آپ نے نہ پڑھا اچھا جی آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں مجھ کو وہ خان خراب آج بہت یاد آیا میرے قابو میں نہ تہروں دل نہ دایا میرے قابو میں نہ آپ سے شکایت نہیں ہوگی جی نہیں صاحب کو بھی نہیں ہوگی سریا ملتانی کا صاحبہ کبھی ایسے اتفاق ہوا ہے کہ آپ ہی کا کوئی گایا ہوا گانا کسی اور آرٹسٹ نے آپ کے سامنے گایا ہو ہاں جی بہت جہاں سے بھی میں گزروں سڑک پہ لوگ مجھے دیکھ کے گانے لگ جاتے ہیں کوشش نہ کرنا <laughs> پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ دو دفعہ یہاں کراچی میں کسی کوئی فنکشن تھا ایسے پرائیویٹ تو وہاں ایک اور تھی گانے والی انہوں نے گایا اچھا گایا انہوں نے تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا بس کچھ بھی نہیں جی بس اچھا گایا انہوں نے میں نے کوئی برا محسوس نہیں کیا اچھا کیوں نہ کوئی گائے جب ان کی آواز بھی اچھی تھی اچھا گایا انہوں نے مگر جو میری وہ حرکتیں تھیں مجھے یاد یاد کرائی گئی تھیں وہ ان سے ادا نہ ہو سکی ابھی آپ نے بڑا اچھا گایا ابھی آپ نے آواز کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی آواز بڑی اچھی تھی تو کیا اچھا گانا گانے کے لیے خوبصورت آواز کا ہونا ضروری ہے ہاں جی ضروری ہے اور ساتھ یہ بھی گانے والے کو پتا ہو کہ میں کیسے گا رہا ہوں اور کیسے مجھے گانا چاہیے دماغ بھی ہونا چاہیے سمجھ بھی ہونی چاہیے اب سب کو تو کلاسیکل نہیں آتا نا جی سب شوقیہ بھی گاتے ہیں ایسے بھی ہمارے پاکستان میں شوقیہ گانے والے ہیں جو بہت اچھا گاتے ہیں اتنی اتنی سمجھ سے اور اچھی طرح سے گاتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بڑا ریاض کیا ہوا ہے اور بڑا سیکھا ہوا ہے اچھا اچھی آواز کس کو کہیں گے آپ وہ آواز جو کانوں کو بھلی معلوم ہو یا وہ آواز جو فن کے لیے موضوع ہو جی فن کے لیے بھی موضوع ہو اور کانوں کو بھی اچھی لگے کانوں کو اچھی لگے گی نا کہ تو فن میں بھی اچھی ہوگی اگر کانوں کو اچھی نہیں لگے گی تو فن میں کیا وہ خاک ہوگی معاف کیجیے آپ کا اپنی آواز کے بارے میں کیا خیال ہے بس یہ تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں <laughs> بس لوگوں کو پسند ہے یہی بڑی اللہ کی مہربانی ہے اچھا سریا ملتانی کا صاحبہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک اچھے گانے میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے تو آپ کیا بتائیں گی اچھے گانے میں جی پہلے تو آواز اچھی ہونی چاہیے بہت اچھی سر میں دوسری یہ کہ جی طرز اچھی بنی ہوئی ہو اور موزیشن اچھے ہونے چاہیے ایسے گانا اچھا ہو سکتا ہے جی جیسے ہمارے سبھی اچھے گاتے ہیں پاکستان میں نسیم بیگم ہے اقبال بانو ہیں اور جتنے سبھی اچھے گاتے ہیں نور جہاں جیسے ہماری نور جہاں ہیں ان کا وہ گانا مجھے بڑا پسند ہے جا میں تو اسے نہ ہی بولوں بہت ہی اچھا گایا ہوں یہ آپ کو پسند ہے جی ہاں جی۔ تو میں آپ کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کو یہ ریکارڈ سنانا چاہتا ہوں آپ بھی سنیے اچھا جی مہربانی سریا ملتانی کر صاحبہ میں نے آپ کا کافی وقت لیا یہ دیکھیں ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے اس میں ان کی کچھ ٹیوب لائٹس ہیں اور ہائی سنس بلبس ہیں آپ انہیں قبول فرمائیے اور انہیں شکریہ کا موقع دیجیے شکریہ جی ان کا بڑا بڑا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا